والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين درود شریف پڑھ لو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم دائما دبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ انسان جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے پوری دنیا خون اور فساد کا مرکز بنی ہوئی ہے جہاں دیکھو وہاں قتل ہو رہا ہے آج دا ہونے والی بچی سگا باپ اٹھا کے اس کو قبر میں دفن کر رہا ہے مرے ہوئے جانوروں کو لوگ شوق سے کھا رہے ہیں شراب کے اوپر دنیا کے سارے رشتے ہو رہے ہیں ساری دنیا فساد اور فتنے کا مرکز بنی ہے انسان پیدا کرنے والے کو بھول چکا ہے بالکل قریب ہے کہ یہ انسانیت جہنم میں گرے اس زمین کے پیدا کر والے کو رحم آتا ہے یہ میرے بندے یہ میری مخلوق کہاں جا رہی ہے اس رحمان رحیم کریم خدا کو اپنی مخلوق کے اوپر رحم آ رہا ہے اور وہ اپنے دکھی بدوں کی مدد کے لیے جہنم کے کنارے پر کھڑی انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے چہیتے اور لاڈلے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں کیا منظر تھا دنیا کا فرمایا کہ زہر الفساد فی البر والبحر البہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پوری زمین پر فتنے اور فساد ہے سمندروں میں فتنے اور فساد ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے خود اللہ ہیں کہ الفساد فی البر والبحر پوری زمین پر فتنے اور فساد پھیلے ہیں اور یہ انسان جہنم میں گرنے والا ہے فرمایا کہ وقت تما من النار اے لوگو اللہ تعالی کہلو خدا کہلوا رہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے وکن تم آ شفا حفرتی من النار اے لوگو تم جہنم میں گرنے والے تھے اللہ نے اس کملی والے آقا کو بھیجا فرمایا کہ یا ایوہ المزمل یا مدثر ایک کملی اوڑنے والے چادر اوڑھنے والے کم فر کھڑے ہو جاؤ انسانیت کو جنم سے ڈرا فر کا تم جہنم میں گر رہے تھے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہیں بچانے کے لیے بھیجا میں آیا تم کو بچانے کے واسطے اس مری ہوئی انسانیت کو ان انسانوں کو سب سے بڑا تحفہ سب سے بڑی گفٹ جو اللہ کے یہاں سے لا کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی وہ تحفہ وہ گفٹ سب سے بڑی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے پورے مکے مکرمہ میں پورے عربستان میں جہاں دیکھو وہاں پر پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے کوئی بت کی پوجا کرتا ہے کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے ارے اللہ کے گھر کعبہ کو بھی مورتی سے لپا کر رکھا کعبہ کے بھی چاروں طرف مورتیاں بٹھائی اس بھٹکی ہوئی راستہ بھولی ہوئی انسانیت کو اس کملی والے کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سبق دیا اعلان کیا فرمایا کیا ایو ہن اے لوگو الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے انسان حیران رہ گئے یہ کیا بات ہوئی ایک ایک اللہ کی عبادت پھر یہ تین سو ساٹھ کا کیا ہوگا جو کعبہ کے چاروں طرف بیٹھے کائن پتھروں کے دیوی دیوتاؤں کا کیا ہوگا جب ایک اللہ کی عبادت کی بات ہوگی تو اور ارشاد فرمایا آقا نے اے مکہ کے لوگ اے عرب کے لوگ یہ کوئی نئی آواز لے کے نہیں آیا ہوں ہزاروں سال پہلے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مکہ کی دن پہ کھڑے ہو کر کے آواز لگائی تھی میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آواز لگائی تھی تم ان کی اولاد ہو کہا یاد کرو عراق کے اس زمانے کے ماحول کو پورا عراق اللہ کو بھولا ہوا ہے اور گھر گھر کے اندر پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے تو اللہ نے بابل شہر میں میرے دادا کو پیدا فرمایا حضور فرماتے اور عراق والوں کو حد ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی از قال ابراہیم ابی آزر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے عراق کے گندے ماحول میں آواز لگائی اے عراق والو یہ کیا بتوں کی تم عبادت کرتے ہو شروعات کی اپنے ابا جان سے سگے باپ کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی یا ابتی لاتا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے میرے ابا جان شیطان کی باتوں پر مت چلو وہ تو اللہ کا نافرمان ہے تم کو بھی خدا کی نافرمانی کرائے گا یا ابتی انی قد جانی من العلم فتبعنی اہدک نی سویا اے میرے ابا اللہ نے اپنی طرف سے مجھے ایک علم دیا ہے توحید ایک اللہ کی عبادت کر ابا جان تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ ابا جان گرم ہو گئے آج کل کا چھوکرا میں نے تو تجھے کھلا پلا کے بڑا اور اب میرے سامنے آنکھیں نکالتا ہے میں تمہارا بیٹا ہوں کون انکار کرتا ہے لیکن اے میرے باپ مجھے تمہاری جہنم سے فکر ہے کہ اللہ تمہیں جہنم سے بچاوے اس لیے کہ یہ جو تم لگے اس دندے میں ایک ایک اللہ کو چھوڑ کر کے جو تم دوسرے کاموں میں لگے ہو یہ تم کو جہنم میں لے جائے گی کافت آہدی کا سویا ابا جان تمہارے بیٹے کے راستے پر چلو میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو تم سیدھے جنت میں پہنچو گے دعوت دی اب جان ناراض ہو گئے امی ناراض ہو گئی تمام رشتے دار ناراض ہو گئے پورے عراق کی پبلک ناراض ہو گئی بادشاہ نمرود بھی ناراض ہو گیا کا بھلے نہ دنیا ناراض ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اگر اللہ راضی ہے پھر دنیا ناراض ہوئے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے پورے عراق والوں کو کھلم کھلی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ ابراہیم تو مانتے ہی نہیں تو کہا اب کیا کرنا تو کہا اب آخری راستہ یہ ہے کہ قالو ہر کوم کا ایک آگ جلاؤ ایک بڑی آگ جلا کے ابراہیم کو اس میں ڈالو اگر ابراہیم جل کے ختم ہو گیا تو پھر ہمارے بتوں کا ویرودھی کوئی نہیں رہے گا مخالف کوئی نہیں رہے گا یہ ابراہیم ہے جو پورے عراق میں ہمارے بتوں کی مخالف کرتا ہے کالو ہر کو انسرو عالیہ تک کا آگ جلا کے ابراہیم کو ختم کر دو اور تمہارے خداؤں کی مدد کرو صحیح بات ہے جب انسان ایک اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں عقل بھی کام نہیں کرتی اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو وہ بنی بیٹھی مورتیاں کس کام کی جن کی مدد کرنی پڑے تو کیسے مدد کرنی کا ایک آگ سلگاؤ بڑی ایک زبردست آگ سلگائی ایک مہینے تک لکڑیاں جمع کی اور ایسی زبردست آگ سلگائی آج بھی وہ جگہ موجود ہے اس زمانے میں عراق میں رہی ہوگی آج کی دنیا کے نقشے میں وہ ترکی کے اندر ہے وہ ایریا زبردست آگ سلگائی ایک مہینے تک آگ کو بھڑکائی اور اس آگ کو جلا کر کے جب اس کے شولے اوپر اونچے تک اٹھنے لگے تو کلاؤ اب ابراہیم کو اور اس آگ میں لو اتنی خطرناک وہ آگ جل رہی ہے کیونکہ اوپر سے ہوا میں کوئی پرندہ اڑنے جاوے تو وہ بھی اس میں جل کے نیچے گر جاوے اتنی خطرناک آگے ہوا میں اڑ رہی تھی اتنی خطرناک وہ آگ جل رہی ہے کہ کوئی قریب جانے کی آنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا اتنی خطرناک وہ آگ ہے عراق کا ظالم بادشاہ نمروز پریشان ہے کہ ابراہیم کو ڈالے تو کیسے ڈالے اللہ کے نبی کو جہنم کی آگ میں وہ جہنم کیا تھی اس کے حساب سے تھی اللہ کی جہنم تو اس نے دیکھی کہاں کہ اللہ کے نبی کو تو جب کبھی بھی دشمنوں کو ایسے ایمرجنسی حالات آئے ہیں تو دشمن شیطان کرنے آیا ہے ہمیشہ یہ اتہاس دنیا کی تاریخ ہے ہسٹری ہے کہ جب کبھی بھی نبیوں کے دشمن اللہ کے دین کے دشمنوں کو کوئی مشکل آئی ہے تو شیطان انسان کی شکل میں مدد آیا دیکھو نا ایک وقت آیا مکہ مکرمہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے اور لوگ مسلمان ہو رہے تو مکہ کے کافر پریشان تو ایک ان کی پارلیمنٹ تھی جس کو دار الدوا کہتے تھے اس میں مشورہ کرنے کے کیا کریں تو شیطان ایک بڈھے کی شکل میں آیا اور بڈھے کی شکل میں آ کر کے ان کی پارلیمنٹ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کا اجازت ہو تو میں بھی اندر آ کے بیٹھوں تو مکہ کے وہ زمانے کے سب بڑے بڑے حضور کے دشمن وہاں بیٹھے تھے کہا جائیے آپ بھی آئیے آپ کے مشورے سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے وہ انوبھو زیادہ ہوتا ہے وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ مسٹر شیطان ہے اب مشورہ چالو ہوا تو ایک مکہ کے بڑے سردار نے رائے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر میں زنجیر لگا دو سبحان اللہ اللہ کے نبی کو ہاتھ پیر میں زنجیر پہنانے کا مشورہ ہے ان کو قید کر دو جیل میں ڈالو تو شیطان بولا انسان کی شکل میں بیٹھا تھا کہا کہ ان کو جیل میں مت ڈالو ورنہ تم کو معلوم ہے کہ ان کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں وہ آ کر کے ان کی زنجیر توڑا کے چھوڑا کے لے جائیں گے زنجیر بھی توڑ دیں گے جیل بھی توڑیں گے چھوڑا کے ان کو لے جائیں گے مت بند کرو ان کو تو دوسرے آدمی نے مشورہ دیا کا ان کو مکہ سے باہر نکال دو مکہ رہنے مت دو بھگاؤ ان کو مکہ سے تو شیطان وہاں بیٹھ کے مشورہ دے رہا ہے کہ مکہ سے ان کو باہر نکالیں گے تو یہ دوسری جگہ جا کے لوگوں کو کلمہ پڑھائیں گے یہ تو جہاں جائیں گے یہی کریں گے شیطان وہاں بیٹھا ہے خود اور مکہ والوں کی وہ پارلیمنٹ میں بند دروازے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلان ہو رہا ہے اسکیم ہو رہی ہے اب مکہ کا ایک بڑا سردار ابو جہل بولتا ہے کہ ایسا کرو کہ پورے مکہ میں جتنے خاندان ہیں پہ سے ایک ایک نوجوان کو بلاؤ اور سب نوجوان مل کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑو اور ان کو قتل کر دو تو شیطان وہاں بیٹھ کے کہتا ہے ہاں،, ہاں یہ مشورہ کوئی مشورہ ہے یہ رائے کوئی رائے ہے یہ بات کوئی بات ہے وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے جب کبھی بھی اللہ کے نبی اللہ کے دین کے خلاف جب کوئی پلاننگ ہوئی ہے تو شیطان نے آ کے مدد کی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو پلان کر رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ ایک روم میں بند ہو کر ان کی چھوٹی سی پارلیمنٹ بھی اس میں مشورہ کر رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے ابھی تو وہ اندر سے باہر بھی نہیں نکلے اندر ہی تھے ان کا پلان فائنل ہو اور اللہ تعالی نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا دل تشریف لا رہے ساتوں آسمان سے فرمایا کہ وہ ازی ام کو رو بکلدی نفرو وہ ازی ام کو رو بکلدی نفرو لی اے ہمارے نبی یہ مکہ کے کافر بیٹھ کر کے آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے آپ کو قید کرنے کے واسطے آپ کو مکہ سے نکالنے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے واسطے یہ پلاننگ کر رہے ویم کرو ان لوگوں نے مکہ میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کا پلان بنایا اور اللہ نے ساتوں آسمان پر پلان بنایا اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا ویم کرو نیم ویم کر اللہ خیر الما یہ پلان کر رہے کہ اللہ کے نبی کو ختم کرو اور اللہ پلان کر رہے کہ اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرمائے تو شیطان وہاں بیٹھا ہے مشورے دے رہا ہے پلان بنانے میں مدد کر رہا ہے اس کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا وہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کے مدد کرتا ہے اور شیطان ہے نا بہت ہوشیار ہے یاد رکھنا بہت ہوشیار ہے اور انوبھوی بھی بہت ہے تجربہ کار ہے ہم کہتے ہیں جو جتنی لمبی عمر والا اس کا انوبھو زیادہ تو شیطان کی عمر کتنی لمبی وہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہوا ہے یہ دنیا میں انسان پیدا ہو اس سے پہلے شیطان پیدا ہوا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا پہلے ہزاروں سال کی عمر تو اس کا انوبھو بھی کتنا بڑا ایکسٹرا ایکسپیرئنس پرسن ہے وہ بہت لمبا چوڑا انوبھو اس کے پاس اور وہ اپنے انوبھو کو کام میں لاتا ہے بھٹکانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تو عراق والوں کو بھی یہ مسئلہ آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالنا تو شیطان آیا انسان کی شکل میں اور آ کے نمروز بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ میں تم کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں ایک گوفن بناؤ اور اس گوفن میں اللہ کے نبی ابراہیم کو بٹھاؤ اور بٹھا کر گھما کر دور سے اس کو آگ میں پھینکو ایک بنوائی اس نے بڑا مضبوط چمڑا کپڑا اور اس کے دونوں طرف رسی کا اب اس میں نبی کو بٹھا اور گھما کے دور سے پھینکو نبی کو پاس میں جانے کی بھی ضرورت نہیں یہ شیطان نے سکھلایا ہے تو نمروس کو بہت پسند آیا مشورہ کہ بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ ایک مہینے کی بھڑکتی جلتی ہوئی آگ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے اور لانے کے بعد سب سے پہلے بدن کپڑے اتارے اللہ کے نبی کے کپڑے اتار لیے حدیث پاک میں اور کپڑے اتارنے کے بعد ان کو گوفن میں بٹھایا اللہ کین اور توحید کی محنت کے لیے اللہ کے نبیوں کو دشمنوں نے ننگا بھی کیا ہے ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اللہ کے نبیوں کو پیغمبروں کو دشمنوں نے اللہ کے دین اور توحید کے لیے ننگا تک کیا ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ اناسو تو شروع خفاتن و غراطن و غرلن کل جب قیامت کا میدان ہوگا اور انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے تو بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے اسی لیے کہ کفن کو تو قبر کی مٹی کھا گئی کا قبر کی مٹی کفن کو کھا گئی اور انسان کا بدن ننگا جب کل قیامت کے دن انسان قبروں سے نکلیں گے تو بدن پر کپڑا نہیں ہوگا پیروں میں چپل نہیں ہوگی کا ننگے بدن پیر میں چپل نہیں غیر مختون قبر سے اٹھ کے آئیں گے اور ننگے ننگے قیامت کے میدان کی طرف چلیں گے اور اس دن حالت اتنی خطرناک ہوگی کہ کوئی کسی کے بدن کو دیکھے گا نہیں اپنی فکر فرمایا کہ وہ ترنا سکارا و بھی سکارا و لا ہی شدید لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشہ چڑھا ہو جس کو نشہ چڑھتا ہے نا وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے اس کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو اس دن ہر ایک کو اپنا فکر میرا کیا ہوگا کوئی جو ہے دوسرے کو نہیں دیکھے گا ایسی حالت میں لوگ قبروں سے نکلیں گے اور پھر جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ جنت کے کپڑے پہنائیں گے جنت سے لباس آئیں گے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے دی لباس عطا فرمائے کہو آمین کا جنت کے کپڑے آئیں گے اور سب سے پہلے جنتی کپڑے اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے اللہ کے نبی کو نمرود نے آگ میں ڈالتے وقت پر ننگا کیا تھا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے کپڑے اللہ پہنائیں گے حدیث میں موجود ہے فرمایا کہ اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنائیں گے تو یہ شیطان بہت ہوشیار اس نے مشورہ دیا کہ گفن بناؤ گفن ابراہیم کو بٹھاؤ اور بٹھا کر کے ان کو آگ میں ڈالو یہ رائے دی شیطان نے تو میں یہ رہا تھا کہ اللہ ہم سب کی شیطانوں اور اس کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے یہ بہت ہوشیاری سے کھیل کھیلتا ہے ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی چونکہ ہمارا جو سلسلے چشتیا ہے وہ قادریہ سلسلے سے بھی ملا ہوا ہے الحمد یہ دونوں سلسلے سے ہماری نسبت ہے چشتیہ سے بھی قادریہ سے بھی اور ساتھ میں نقش بندیا سہر وردیا ایکسٹرا ملے ہوئے تو حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں رات کے وقت تشلے جائے اور دیکھو شیطان کتنا چالاک ہے وہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیسے کیسے آتا ہے ہر ایک کے پاس الگ الگ شکل میں آتا ہے ایک شکل میں نہیں آتا رات کا اندھیرا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جائے اور اچانک پورے آسمان کے اوپر روشنی روشنی ہوئی پورا آسمان چمکنے لگا پھر وہ روشنی دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے سمٹنے لگی چھوٹی ہونے لگی پھر اس روشنی میں سے آسمان پر ایک نورانی شکل صورت نظر آئے اور وہ نورانی شکل صورت میں سے ایک آواز آئی اے عبد القادر نے ہماری بہت عبادت کی میں تمہارا خدا ہوں میں تمہارا خدا ہوں تم نے ہماری بہت عبادت کی آج تک تم نے بہت نمازیں پڑھی بہت ذکر کیے بہت قرآن پڑھے بہت تسبیح پڑھی ہم تمہاری عبادت سے خوش ہیں ہم نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا اب تمہاری زندگی جتنی باقی ہے اس زندگی میں جو کرو کرو تم کو ہم چھوٹ دیتے ہیں یہ اس شکل نورانی میں سے آواز آئی میں آپ کو یقین کہتا ہوں اگر میں ہوتا اور آپ ہوتے تو ہم تو ایک فٹ ادھر ہوا میں چلنے لگتے کہ واہ رے واہ خدا کے یہاں سے بشارت ہو گئی ارے اللہ نے بشارت دے دی کہ میرے بندے جو کرنا کر میں تیرا خدا تجھ سے راضی ہوں اور آج تو بشارتوں کی بھی جو ہے نا سیل پڑی ہوئی فرنی فری میں بشارتیں بک رہی ہے دنیا میں آج کل اور پتہ نہیں کیسی کیسی دنیا میں لوگوں کو بشارتیں ہوتی اللہ کی پناہ اس سے بھی اور اس سے پھر گناہوں کے راستے کھلتے ہیں عقیدے بگڑتے ہیں تو کہا کہ عبد القادر میں تیرا خدا ہوں تو نے بہت عبادت کر لی تجھے جو کرنا ہو اب کرو باقی زندگی میں تو تو حضرت پیرا نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تھے اللہ کے ولی تھے امام الاولیاء تھے کتب الاقتاب تھے اپنے زمانے کے محدث تھے مفسر تھے فقیح تھے صوفی تھے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے کہنے لگے جب یہ آواز سنی تو فوراً کہا کیا الشیطان الرجیم اے میرے اللہ میں شیطان سے تیری رب بتاؤ بک من حمزات الشیاطین اے میرے اللہ تو شیطان کی جالوں سے میری حفاظت فرما واعوذ بک رب ان یحضرون شیطان میرے پاس آوے اور مجھے اپنے پھندے میں پھنساوے اے اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما فوراً اوزو پڑی کاؤز من الشیطان الرجیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان کے چکر ہے اسی لیے کہ میرے خدا کے قانون کے اندر مرتے دم تک ہر ایک مسلمان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے کسی کے لیے معافی نہیں کا اللہ نے نبیوں کے لیے عبادت کو معاف نہیں کیا پیغمبروں سے عبادت کو معاف نہیں کیا کس سے معاف ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری دن حضور کے ہے بیمار ہے چل نہیں سکتے دو آدمی کے سارے نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں پیغمبروں کے سردار نبیوں کے سردار دو آدمی کے سہارے نماز کی تیاری کر رہے ہیں اللہ کے آخری نبی کو بھی زندگی کے آخری دن نماز پڑھنی ہے اللہ کے سب سے بڑے نبی اللہ کے بعد جن کا درجہ سب سے بڑا وہ نبی کا زندگی کا آخری دن اس آخری دن بھی نماز کی تیاری کر رہے تو پھر دوسرے کے لیے تو نماز کی معافی کہاں سے ہوئے اللہ خود قرآن میں فرماتے کہ وابد رب کا یقین تمہیں تو موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے کہاں تک ارے بولو کہاں تک کا کا رب یقین مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی کسی کو عبادت چھٹی نہیں تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا چکر ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کی کہو رحمت ان کی قبر پر اترے کہو آمین تو جیسے ہی پڑا کیا من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان کے چکر سے جب یہ اوزو جو پڑی ہے تو پانی کے کچھ کترے گرے اور وہ روشنی نورانی شکل سب ختم اور ابلیس شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کھڑے ہونے کے بعد حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ حضرت یہ جو میں نے آج یہ جو پلان کیا تھا نا آپ کو پھنسانے کا یہ جو پلان میں نے ابھی رچا تھا یہ ڈھونگ میں نے کیا تھا یہ روشنی اور یہ نور یہ سب جو چکر بنائے تھے کہا کہ میرا یہ وہ چکر ہے کہ آج تک ستر بڑے بڑے ولیوں کو میں نے اس کے ذریعے گمراہ کر دیا ہے یہ میرا وہ چکر ہے وہ ہر ایک کے پاس الگ الگ اسٹائل میں جاتا ہے مولوی کے پاس اس اسٹائل میں مفتی کے پاس وہ اسٹائل میں حاجی کے پاس وہ اسٹائل میں عام آدمی کے پاس دوسری اسٹائل میں ہر ایک کے پاس الگ الگ اسٹائل میں جائے گا یہ میری وہ اسٹائل ہے کہ میں نے ستر اپنے زمانے کے ولیوں کو گمراہ کیا ہے اس چال سے اور تم تمہارے علم کی برکت سے میری چال سے بچ گئے یہ شیطان نے کہا تو ہم تم ہوتے تو کہتے کہ الحمدللہ میں اپنے علم کی طاقت سے بچ گیا وہ تو حضرت شیخ المشائق تھے حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی تھے فرم لگے اب ملعون شیطان تو ہٹ میرے سامنے سے میں اپنے علم سے نہیں بچا ہوں میرے اللہ کے فضل سے میں بچ گیا ہوں اللہ نے اپنی فضل سے مجھے بچایا ہے اسی لیے تو خدا نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سدون علامہ آتا ہوں من فضلی اللہ اپنے فضل کرم سے اللہ اپنی مہربانی سے کسی کو نوازے تو اس پر حسد مت کرو یہ انسان کچھ حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کا فضل اور کرم نہ ہو جائے کالا من فضل ربی دیکھو قرآن میں اللہ نے ایک نبی کا قصہ بیان کیا اللہ نے وہ نبی کو ایسا چمتکار دیا ایسا چمتکار دیا کہ وہ جانوروں سے پرندوں سے بات کرتے تھے جانور سے بات کرتے پرندوں سے بات کرتے ارے کیڑے مکوڑوں سے بھی بات کرتے ان کو ایسا چمتکار دیا تھا قرآن میں ہے نی مانے تو ایمان خطرے میں پڑتا ہے وہ اپنے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں تو ایک میدان میں پہنچے تو چیوٹیاں چھوٹی چھوٹی کیڑیاں وہاں تھی تو کیڑی کی جو رانی ہوتی ہے وہ رانی اعلان کر رہی ہے کیڑیوں کو چیوٹیوں کو اللہ نے اس کا اعلان بھی قرآن میں بیان فرمایا کہتی ہے کہ قالت نملت ایوہن نمل دخلو مسا کی نکم وہ چیوٹیوں کیڑیوں کی رانی اعلان کرتی کہ یا اوہن دخلو اے چیوٹیوں تم تمہارے سوراخ میں چلی جاؤ لا من کم سلح وهم لا دا اللہ نبی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور ان کا لشکر تم کو پیس ڈالے گا تم پر چل جائے گا تم کو ختم کر دے گا اور نبی کو خبر بھی نہیں ہوگی اتنا بڑا لشکر اور تم چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں دکھیں گے بھی نہیں اور بھول سے تم کو پیس کے کر دیں گے اس جگہ تفسیر لکھنے والے علماء ایک پتے کی بات لکھتے ہیں کہ وہ چیونٹی کو بھی معلوم ہے کیڑی کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا نبی جان بوجھ کے کسی پر ظلم نہیں کر سکتا کا ہو سکتا ہے غفلت میں بھول میں ہو جاوے جان بوجھ کے ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے کا بھول میں ٹکر لگ گئی الگ ہے لیکن جان بوجھ کے وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چیوٹی کا اعلان سن لیا اور علی نبی ہنسنے لگے فتح کم من کو اللہ کے نبی اس چیوٹی کے اعلان سے مسکرانے لگے ہنسنے لگے اور ہنس کر کے کہہ رہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ چیوٹی کیا بات کر رہی حالانکہ اتنی سی چیوٹی آواز کتنی لیکن نبی نے سن لی اور نبی نے سمجھ لی تو خدا کا شکر ادا کر رہے یہ نہیں کہتے دیکھو میرے کان کتنے پاور فل ہے اور میں کتنا پاور فل آدمی ہوں کہ چیوٹی کی بات بھی سمجھ لیتا ہوں اللہ کا شکر کر رہے فتح سما من کم وقال رب و نعمتك التي نعمت کلتی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى اے میرے اللہ تو نے تیرے فضل اور کرم سے مجھے جانوروں کی بولی سکھلائی اب تجھے مجھے شکر کا موقع دے اللہ تیرا فضل تیرا کرم تیری مہربانی کہ تو نے مجھے جانوروں سے بات کرنا سکھا دیا تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم گھروں تو لکھ تو دیتے گھر میں لگاتے باہر لگاتے ہاضا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر یہ میرے اللہ کا فضل یہ میرے اللہ کی مہربانی کہ اس نے مجھے انسان بنایا ایمان والا بنایا تندرست بنایا کس کی مہربانی ارے کہو کس کی مہربانی یہ سب کرم ہے اس اللہ کا فضل ہے اس اللہ کا تو شیطان نے دوسرا اور فائنل تیر مارا کا حضرت آپ جو بچ گئے نا آپ کے علم کی طاقت سے بچ گئے حضرت نے کہا اعوذ باللہ شیطان تو بھاگ میرے اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے مجھے بچایا ہے میں بھی نہیں بچ سکتا تھا تو اتنا ڈینجر یہ پرسن ہے سیتان اس نے آ کر کے نمرود کو سکھایا ابراہیم کو آ ڈالو گوفن میں بٹھا کر کے اللہ کے نبی کے کپڑے اتارے ننگا کیا اللہ کے نبی کو اور گوفن میں ڈال ڈالنے بٹھا کے ڈال رہے ہیں آگ میں اب دیکھیے اللہ کی طاقت آج دنیا ڈرتی ہے آگ سے کہ آگ جلائے گی ڈرتی ہے دنیا لیکن ایک مومن کے ایمان ایک مومن کا ایمان اور یقین یہ کہ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی آگ اللہ کے حکم کے بغیر ارے کہو جلا نہیں سکتی کہا کہ جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا جلے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا وہ تو عز تشا و تو ذل منتشا ان آگ کو باغ بنانا یہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے آگ جل رہی ہے اللہ کے نبی کو ڈالا جا رہا ہے اب نبی ہوا میں اڑ کے آگ میں گرنے والے کتنی سیکنڈ لگتی ہے ایک دو سیکنڈ کا کھیل کہ آگ گرنے والے ہیں اور اللہ نے آرڈر کیا آگ کو جو اللہ آگ کو پیدا کرنے والے وہ آگ کو آرڈر کر رہے ہیں اللہ فرمایا کہ کلنا یا نا ساتو آسمان سے اللہ کا حکم آیا آگ کے نام پر کہ کلنا یا نہ رکونی بردوں سلامن اللہ ابراہی اللہ پاک نے حکم دیا کلنا اللہ کا حکم یا نار اے آگ جو آگ کے پیدا کرنے والے اللہ وہ آگ کو حکم دے رہے کا نا یا نارو کونی برتن سلامن اللہ ابراہی اے آگ سن لے سن لے آگ میرا نبی ابراہیم آ رہا ہے خبردار جو اس کو جلایا تو تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے اس کو جلانا نہیں مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے حکم دیا اے آگ تو جو ہے جلا نہیں سکتی میرے نبو اللہ نے ساتوں آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا جبریل جاؤ جنت سے کرتا لے کے جاؤ ایک کپڑے لے کر کے جاؤ اور میرے نبی کو جنت کے کپڑے پہناؤ دشمنوں نے میرے نبی کو ننگا کیا ہے اے جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے نبی کو جنت کے کپڑے پہنا اللہ جنت میں سے کپڑے بھیجے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے لباس پہنائے اور وہ کپڑا بعد میں صدیوں تک دنیا میں رہا صدیوں تک وہ جنتی لباس اس لیے کہ جنت کی چیز فنا ہونے والی نہیں ہے جنت کی کوئی چیز فنا نہیں ہو سکتی ختم نہیں ہو سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کرتا بعد میں دیا اپنے بیٹے حضرت عیساق علیہ السلام کو حضرت عیساق علیہ السلام نے وہ کرتا دیا جنتی اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ جنتی کرتا اس کی تعویذ بنائی اور اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں پہنا دی اور یوسف علیہ السلام کو گیارہ بھائیوں نے ننگا کر کے جب کنویں میں ڈالا تو جبرائیل نے آ کر کے وہ تاویز کھولی وہ کرتا نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا کنویں کے اندر اور وہی کرتا جنت کا جب چالیس برس تک باپ بیٹے میں جدائی رہی اور حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اندھے ہو گئے معصوم بچہ گم ہو گیا تو روتے روتے باپ کی آنکھیں چلی گئی اندھے ہو گئے تو چالیس سال سے بھی زیادہ زمانہ گزرنے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ کرتا بھیجا قرآن اللہ کا فرمان کا اظہب و بے کمی اے میرے بھائیوں جاؤ یہ میرے کرتے کو لے کر کے جاؤ یہ میرا کپڑا لے کر کے جاؤ از حبوب کمی سی وجہ ابھی یا اتی بسیرا اے بھائی یہ میرا کرتا میرے ابا کے پاس لے کے جاؤ یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھے ہیں ایجپت میں بیٹھ کیروں میں بیٹھے اور ابا جان پیلسٹائن میں ہے فلسطین میں اتنا دور کا میرا کرتا لے جاؤ میرے ابا کی آنکھ پہ لگانا اللہ اس جنتی کرتے کی برکت سے میرے ابا کی آنکھ کو سلامت کر دیں گے میرے ابا کی آنکھیں درست ہو جائے گی ٹھیک جائے گی لے جاؤ سبحان اللہ وہ بھائی کرتا لے کر کے نکلے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے سینکڑوں دور ہے ابھی تو کرتا لے کر کے ایجپٹ سے نکلے اور پیلسٹائن میں ابا جان یعقوب علیہ السلام بیٹھے اور یعقوب علیہ السلام گھر میں کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اگر قرآن نہیں کہتا ہم نہیں مانتے لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا سینکڑوں مائل دور کن وہ جنتی کو کپڑے کی خوشبو دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام پیلسٹائن میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے کا انی لاجی دوری ہے کا لاجی دوری ہے یوسف لولا انتو فن اے میرے گھر والوں مجھے تو میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے ایسا نہیں کہو کہ بڈھے کی عقل سٹھی آ گئی کہ تم یہی کہو گے کہ بڈھے کی عقل مر گئی ہے مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یہ وہ جنتی کرتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر سے بھیجا اور پیلسٹائن میں اس کی خوشبو آ رہی ہے قرآن میں یہ وہی کرتا یوسف علیہ السلام کو دیا ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دیا ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نے اور اسحاق علیہ السلام کو دیا ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیملی نبیوں کی فیملی ہے اسی لیے حدیث میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم چار بڑے بزرگ بڑی بزرگی والے بڑی کرامت والے ایک کریم حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کریم ان کے حضرت عیساق علیہ السلام تیسرے کریم ان کے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام اور چوتھے کریم دوسرے کریم یعقوب تیسرے حضرت عیساق اور چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پوری فیملی نبیوں کی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر وہ جنتی کرتا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا اور خدا نے آپ حکم دیا یا نار کونی بردوں سلام آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرا بندہ ابراہیم آ رہا ہے تو ٹھنڈی ہو جا تفسیروں میں لکھا ہے عجیب اللہ کی قدرت اللہ نے تو اس ایک آگ کو آرڈر دیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی لیکن اللہ کا حکم سن کر اس وقت پوری دنیا میں جتنی آگ تھی وہ سب بجھ گئی پوری دنیا کی آگے بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی کا زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو میرے نبی کو ٹھنڈی لگے گی میرے نبی کو ٹھنڈک لگے گی تو کہا کہ ایئر کنڈیشن اگر کم نمبر پر ہو تو روم زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھنڈی لگنے لگتی ہے کا ٹیمپریچر نارمل کرو تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ کل یا نارو کو نی بردوں سلامن اللہ ابراہی اے آگ تنڈی ہو لیکن سلامتی والی میرے نبی کو زیادہ ٹھنڈی نہیں لگنی چاہیے اس کو نزلہ زکام سردی نہیں ہونی چاہیے ٹھنڈک کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کاکلنا یا نا رکونی بردوں سلامن لا اطمینان سے بیٹھے ہیں سب دشمن عراق کے کھڑے ہیں کہ ابراہیم جل کے راک ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی تو آگ کے اندر شاہی تخت پر بیٹھے ہیں اللہ نے شاہی تخت پر نبی کو بٹھایا آگ جل رہی ہے اور اللہ کے نبی بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں خدا پاک کی قسم آگ جل رہی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکی ایک بال کو بھی نہیں جلا سکی یہ چیز ہے ایمان اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے آگ اللہ کے حکم کے بغیر جلا سکتی دنیا کی کسی چیز میں طاقت نہیں اگر طاقت ہے تو اللہ کی قدرت کے اندر قوت الا باللہ اللہ سوا کسی کی قدرت اور طاقت نہیں اور کتنی پیاری بات شاعر مشرق نے کہی گر آج بھی ہو سا ماں پیدا گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہو آمین جو ایمان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اللہ اس کی کچھ چنگاری ہمیں بھی عطا فرما دے کاگر ہو آج ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی وہی اللہ ہے کا پیدا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اللہ تمہارے لیے آگ میں باغ بنائے خدا کی قدرت تو میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے آ کے دنیا کے انسانوں کو سب سے بڑا تحفہ سب سے بڑی سب سے بڑی بھیٹ یہ دی کہ لوگوں کو لو اللہ کو لو لا اللہ اللہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کس کی کہو عبادت کس کی سوال کس سے کرنا سجدہ کس کے سامنے کرنا منت کس سے مانی ضرورت کس سے پوری کروانی کا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ ہمیں ایسا ایمان اور یقین عطا فرمائے اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی شرک سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی عالم اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مضبوط توحید عطا فرمائے اور اللہ اس زمانے کے جلتے انگاروں میں حضرت ابراہیم اللہ جیسا باغ امت مسلمہ کو عطا فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھو دعا کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جد و لا الہ غیر اللهم صل وسلم سلم و بارک و انیم علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا مولانا محمد تحب و ترضا دد ما تحب و ترضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ سچا پکا ہمیں موحد بنا دے اے اللہ اے اللہ تو ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ تو پوری دنیا کے اہل ایمان کے حال پہ رحم فرما دے اے اللہ ہمارے یقین کو مضبوط فرما دے اے اللہ ہمیں ایسا قوی یقین تا فرما کہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پائے اے مولا یہ ہاتھ تیرے ہی دربار میں اٹھے یہ پیشانی تیرے ہی سامنے سجدہ کرے ایسا پکا ایمان والا تو ہم کو بنا دے اے اللہ تو پوری دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما فتنے فساد سے اس دنیا کی حفاظت فرما لے اے رحم نے مہربان اللہ تو زمین والوں پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہمیں کامل مکمل مسلمان بنا دے ہماری بہنوں کو اسلامی پردے کی برقع کی توفیق فرما ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو چہرے پر نبی کی سنت کے مطابق داڑھی کی توفیق عطا فرما اے television video film music اور گانے سے اور شیطانی چکروں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے اللہ حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما حرام کمائی سے حفاظت فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما اجڑے ہو آباد فرما مظلوموں کی مدد فرما محبوسین کو رہائی عطا فرما پورے عالم میں ایمان کا بول بالا فرما دے اہل ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرما لے اے اللہ تیرے جن بندوں نے آج کی اس مجلس کے لیے محنت کی ان محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما آنے والوں کو قبول فرما سننے والوں کو قبول فرما سننے والی دینی بہنوں کو قبول فرما ہم سب کے مجلس کو تیری رضا کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تو راضی ہو جا تیری رضا سے مالا مال فرما دے تیری خوش ندی سے مالا مال فرما دے تیرے حبیب ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے اے اللہ مجلس کو اس دعا کو تیرے کرم سے قبول فرما شیطان کی نفس کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عزت يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين